Islamic voice digital sound studio Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر ہے یا رسول کو ہے تحقیق کا اور یا بوئی چھیت کو کسی کو حق ہی نہیں خیر تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بات یہاں سے شروع کریں کہ بات با دلیل ہوگی یا بلا دلیل اگر بات با دلیل ہوگی تو بالکل صاف کہہ دے کہ بھی ہمارے چار دلائل ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع ابت اور قیاس آپ بھی بتا لیں اب وہ یا کہے گا جی صرف قرآن اگر وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے یا کہے گا جی قرآن حدیث قرآن حدیث بس تو اب ان سے یہی ان کو سمجھانا ہے کہ اللہ کے بندو ہمارے اگرچہ دلائل چار ہیں لیکن پہلے دو ہمارے بھی ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں کتاب و سنت اب ہم آپ سے کچھ چھڑوانا نہیں چاہتے کہ بھی آپ قرآن چھوڑ دیں یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے آپ سنت چھوڑ دیں یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے آپ ہم سے اجماع اور کیا چھڑوانا چاہتے ہیں اس لیے سوالات کا حق اب ہمیں ہوگا کہ جو مسائل ہم اجماع سے لیتے تھے آپ وہ ہمیں قرآن اس میں دکھا دیں اجماع چھوڑ دیں گے جو مسائل ہم قیاس سے لیتے تھے آپ ہمیں ان مسائل کا حل صاف صاف قرآن اس میں دکھا دیں ہم قیاس چھوڑ دیں اب آپ کے ساتھ ہمیں تو ضرورت پوری کرنی ہے نا بس نماز کا حکم قرآن میں ہے آپ نماز کا مکمل طریقہ ہمیں صرف قرآن حدیث میں دکھا دیں کہ شرائط کتنی ہے نماز کی ارکان کتنے ہیں واجبات کتنے ہیں شرطیں کتنی ہیں مستحبات کتنے ہیں مباحات کتنے ہیں مقروحات کتنے ہیں مفسدات کتنے ہیں ہمیں پوری نماز آ جانی چاہیے آپ صرف قرآن سے دکھا دیں ہم صرف قرآن پر ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی آپ قرآن حدیث سے دکھا دیں ہم دونوں اجماع چھوڑ دیں گے تو پہلے ہوتا ہے عقل بھی یہی کہتی ہے احساس ضرورت پیدا کرنا کہ ضرورت کا احساس پیدا ہو کہ کسی اور دلیل کی ضرورت بھی ہے چنانچہ خود رسول اقدس نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہے سنت کی ضرورت نہیں اب ہمارے پاس کوئی آئے وہ کہے جی سنت کی ضرورت ہے ہم آیتیں پڑھتے ہیں اس کو آیتیں سناتے ہیں وہ آیتیں اللہ کے پاک پیغمبر کو ہم سے زیادہ آتی تھی لیکن آیتیں پڑھ کر بات وہی کرے گا جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا اللہ کے دبی پاک چاہتے ہیں کہ میری امت کا ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اس فطرے میں مبتلا نہ ہو اس لیے آپ نے آیات نہیں فرمائی کہ عطی رسول سنانا کلین گل تو ہبو دلہ پتہ بھی یہ سنانا یہ نہیں بتایا فرمایا ان سے ایک سوال پوچھنا کہ گدا حلال ہے یا حرام کیونکہ گدا دنیا میں موجود تو ہے نا اب اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ حلال ہے یا حرام قرآن پاک وہ کہیں کافی ہے تو دکھا دے کہ اگر قرآن میں گدا حلال لکھا ہے ہمیں وہ ایپ سنا دے کون سی ہے اگر حرام لکھا ہے وہ ایپ سنا دے تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک سے وہ گدے کا حکم ہم نہیں بتا سکتے اب ان کے ذہن میں ایک احساس پیدا کیا گیا کہ دیکھو یہ گدا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے حلال حرام ہونے کا کوئی ذکر قرآن پاک میں موجود تو کوئی اور ماخذ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا جہاں سے اس کے حلام حرام حرام حرام کا پتہ چلے تو جب احساس پیدا ہوگا ضرورت کا تو پھر اس ماخذ کا تلاش ہوگی نا تمہیں کہاں سے پتہ کرے اب پتہ چلے گا کہ سنت بھی ایک ماخذ ہے دین کا تو حضرت پاک نے ہمیں یہی طریقہ سے سکھایا کہ جو آپ سے سنت چھڑانا چاہتا ہے اس کو آیتوں سے قائم کرنے کی ضرورت نہیں اس کو سوالات کرو جو مسئلے قرآن میں نہیں وہ اس سے پوچھو وہ سنت سے دکھا قرآن سے دکھا دے ہم سنت کی طرف نہیں جائیں گے تو اسی طرح میں ایک گاؤں میں گیا وہاں جلسہ ہو رہا تھا غیر مقلدوں کا بڑا شور تھا میں تو گیا تھا کسی تاجیت کے سلسلے میں تو پھر یہی طریقہ میں نے رکھا لڑکے میں نے دو تین بلایا کارج کے میں نے کہا بھی جاؤ اور شور نہیں کرنا شرارت نہیں کرنی بس صرف چٹ لے کر دینا ہے کہ بحث کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں وہ کہیں گے جاموس وہ کاغذ پر لکھ لینا کہ اب ہمیں جاموس کا لفظ قرآن میں یا بخاری میں دکھا دو کہ بحث حلال ہے یا وہ کہے گے تم شرارت کرنے آئے ہو میں نے اچھی طرح سمجھا کے بھیج دیا کہ جاؤ اکٹھے لیکن آنا ایک ایک کر کے وہ گیا تقریر ہو رہی تھی فکا ساری غلط ہے ہر مسئلہ آج قرآن حدیث سے حل ہوگا قرآن اور بخاری سے اب عوام کو متاثر کرنے کے لیے ایسی باتیں عجیب ہوتی ہیں کہتے تو ہدایا لے کے آ میں بخاری لے کے آتا ہوں تو قدوری قدوری لے کے آ میں ترمزی لے کے آتا ہوں لوگ سمجھے جیسے یہ ٹھیکے دار ہے حجری کے بڑا جوش تھا میں تعلیم الاسلام لے کے چلا گیا ہدایات تھا قدوری تعلیم السلام کہ اس میں نماز کی شرطیں دو سطروں میں لکھی ہیں آپ مجھے پوری سیاست نماز کی شرطیں نکال دے گا کیونکہ میں تو نماز پڑھ لی ہے نا مجھے تو نماز کی شرطوں کی ضرورت ہے اب بیچارا ہے شاید دیکھے ادھر ادھر برکھا نماز کی شرطیں بتا دیں ہم اس طرح آنکھ میں دیکھی ہوں بچہ بھی پڑھو آج میں دکھا دوں گا دو دو ستروں میں پڑھ لو یہ چاہتے ابھی کافر مسلمان کو میں اسے دوں گا بھی یہ دو شرط پوری کر لو دو سطروں میں کپڑے دھو لو غسل کر لو پھر نماز پڑھ لی اب جناب دوسری طرف ہو گیا امام ابو عریفہ کو تین عدیشیں ملی تھی امام بخاری کو چھ لاکھ ملی اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر دیں گے چھ لاکھ حدیثیں اکٹھی کی لیکن ہم تو اس کے پاس جائیں گے جو تین حدیث نماز سکھا گیا ہمیں ہمیں تو نماز پڑھنی ہے نا ہم نے تو نماز پڑھنی ہے وہ جو چھ لاکھ والا ہے وہ ایک رقط کا طریقہ ہمیں سکھا کے نہیں گیا وہ نماز کے فرائض ہمیں نہیں بتا سکتا تو ہمیں تو حکم ہے نماز پڑھنے کا ہم تو اس کے پاس جائیں گے جو نماز پڑھتا ہے ہمیں سکھائے گا میں نے کہا پوری سیاسیتا سامنے رکھ کر کوئی سنت کی تعریف نہیں کر سکتا سنت کہتے کسی جے جائے کہ یہ بتا سکے کہ ایک رکت نماز میں کون سنتے ہیں کتنی یہ نہیں بتا سکتے تو ہمیں تو پوری نماز پڑھنی ہے نا اب وہ لڑکے چلے گئے کٹ دی کہ جی بھینس کو کیا کہتے ہیں اس نے اسپیکر والے سے کہا ذرا اسپیکر بند کر دو بند کر دیا کہ بھی بحث کو جاموس کہتے جاموس کہ سپیکر کھول کر کے نہیں بتاتے کہ تم شرارت کے لیے کہ شرارت کے لیے نہیں ضرورت ہے ہمیں کہ بحث کا پتہ چلے حلال ہے یا حرام پہلے ہم یہ ضرور کر رہے تھے پوری بجتی زیور میں لکھا تھا بحث حلال ہے وہ فقہ کی کتاب میں آج بار بار کے فقہ غلط فقہ غلط فقہ غلط آج سو میں سے اٹھانوے فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے لے کر ضرورت سو فیصد لوگوں کو ہر آدمی کو ہے اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ بحث حلال ہے یا حرام تو آپ ہمیں قرآن پاک سے کوئی آیت پڑھیں کہ جاموس حلال ہے یا حرام یا نبی پاک کی حدیث سنیں اسپیکر تو بند تھا سچی بات یہ ہے کہ جاموس کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ کہیں سیاستہ میں ہے ہم اس کو حلال کہتے ہیں لیکن قیاس سے حلال کہتے ہیں قیاس اب دیکھو نا سوال کرنے سے ان کو پتا نا کہ یہ اب وہ لڑکے کاج کے تھے میں نے سمجھا کے بھیجے تھے انہوں نے کہا کہ مانی صاحب سچی بات چھپانی چاہیے بتانی چاہیے کہ بتانی چاہیے آپ سپیکر کھول لیں پہلے یہ کہیں کہ بھائی اشتہار غلطی سے اہل حدیث کا لفظ لکھا گیا تھا گیارہ دفعہ ہم اہل قیاس ہیں ہم اہل قیاس ہیں ہم اہل قیاس ہیں ہم اہل قیاس ہیں اور پھر کہیں کہ بھی ہم قیاس سے بھینس کو حلال کرتے ہیں نہیں بہن تو تمہیں بتا دیا ہے کہ اچھا قیاس کس پر آپ کرتے ہیں کہ گائے پر کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی علت کیا ہے کہ اس کے بھی چار ٹانگے اس کی بھی چار ٹانگے اس کی بھی دو آنکھیں اس کی بھی کیونکہ ویسو اگر کیاس اتنا ہی سستا تو پھر تو آج کتیا بھی حلال ہو جائے گی اور میری بیوی نکاح سے میرے لیے حلال ہوگی آپ کی بیوی کیاس سے میرے لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں تو ایک آ گیا واپس کہہ لگا جی وہ اس کو اتار دیا انہوں نے اسٹیج سے کہ تجھے آتا جاتا کچھ نہیں ایک مسئلہ پوچھا وہ بھی تجھے نہیں آیا اور تو نے کیاس مان لیا کام کا خیر اب اتر گیا مجھے اس نے آ کے بتایا میں نے اسپیکر اپنی بس میں بیٹھ رہا کھول لیا میں نے کبھی دیکھو غلطی سے جلسے پر لکھا گیا تھا اہل حدیث کا جلسہ یہ اہل اس لیے میں ہر سنی بھائی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ کل ہر آدمی جا کے ان کو ملے یا قیاس کیا علیکم سلام اہل قیاس سلام علیکم وہ بڑے پریشان تھی تو مصیبت پورے علاقے میں اہل کیا اہل کیا چھویا اب دوسرے بوری صاحب کھڑے ہوئے دکھا کوئی قیاس نہیں دیس ہے دیش دیس دیس ہے اللہ کے دبی پاک نے فرمایا جو جانور ڈار سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے بحث نہ ڈار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے اس لیے حلال ہے مسلک اہل حدیث زندہ باد بے حدیث پاک سنی میں کا حدیث پاک سورے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے یہ فرمائے کہ جو آپ نے گدا رکھا ہوا ہے یہ ڈار سے شکار کرتا ہے یہ پجے سے اور یہ حلال ہے یہ حرام اس حدیث کے مطابق کہتا ہے ہاں ہاں بخاری میں لکھا ہے کہ جنگلی گدا حلال ہے جنگلی گدا درخوا اللہ کے بدو اس کو سمجھاؤ میں کہتا ہوں سے لال کرو یہ گدے حلال کر رہا ہے کہتا تو بڑا دھوکے باز ہے میں جنگلی گدا حلال کر رہا ہوں گھر والا نہیں حلال کر رہا مجھے گھر والے نے شکار کھیلنا شروع کر دیا آخر وجہ کیا اتنے میں دوسرا ہنستا ہنستا آ گیا لڑکا جو بھیجا ہوا تھا جی اس کو بھی انہوں نے اتار دیا ہے کہ پچھلے سال جلسہ کیا تھا تو کیا گیا تھا گھوڑا حلال ہے اس سارے علاقے میں لوگوں نے ہمارا نام ڈال رکھا گھوڑا گروپ والے وہ آ گیا گھوڑا گروپ والے وہ آ گیا گھوڑا گروپ والے اس دفعہ نے گدا حلال کر دیا ہر سال جلسے میں کوئی نئی مصیبت ڈال کے جاتا تھا اب پھر تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں حدیث نہیں قیاس ہے اور قیاس یہ ہے علت یہ ہے کہ جس جانور کے سم چرے ہوئے ہوں کھور یا سم پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں چرے ہوئے ہوں وہ حلال ہے چونکہ بھینس کے کھور چرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے یہ حلال ہے میرے خواب بھائی اگر بات قیاس کی ہے تو پھر قیاس والوں کے لیے چھوڑ دو جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیک ہے پھر ہم وہی تحدین سے پوچھ لیں گے آپ نے جو علت بیان فرمائی اگر یہ صحیح ہے تو ویسے ساری ہماری مدرسے بھیج دو اور خود لے آؤ دودھ پینے کے لیے کیونکہ اس کے بھی کھور جرے ہوئے ہوتے اب جب میں نے یہ کہا تو بات جناب جلسہ ان کا ختم ہو گیا تو تیسرا بھی آ گیا کہتا ہے جلسہ ختم ہو گیا جی اور وہ گاڑیاں دے رہے ہیں آپ میں نے گاڑیاں کیوں دے رہے ہیں پھر میں نے اپنی میں بتگی شروع کر دی کہ ایسے موقع پر فوکا کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ فوکا کتنا بڑا کام کر کے گئے ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارا دیر کامل کا وہ کوئی فرقے کے نہ لیکن آپ کو کامل مسائل فکا میں ملے گی قرآن پاک میں گائے گائے بھیڑ بکری کا ذکر آتا ہے ہاتھ اس میں کچھ ہے لیکن کلیا قاعدہ جو ہے وہ فوکہ نے نکالا کہ جو جانور جگالی کرتا ہے وہ حلال ہے وہ جو جگالی نہیں کرتا وہ حرام ہے اب دنیا میں کس دوسرے ملکوں میں کئی ایسے جانور ہیں ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے دنیا بھر کے جانوروں کا حکم اس قائد میں آ گیا اس کو کہتے تفقو اب کوئی آپ سیتا حلال ہے نہیں حرام ہے جگالی نہیں کرتا لومڑی حلال ہے حرام جی بحث حلال ہے حلال ہے جگالی کرتی تو اس کو کہتے ہیں فقہ کہ کتاب و سنت سے پہلے ایک قاعدہ نکال لیں اس قاعدے میں جیسے حساب کا قاعدہ نو نہ اکاسی ہے قیامت تک جتنے سوال اس قید سے متعلق ہے سارے اس قاعدے میں آ گئے کیا تک جتنے بھی نو نو کے نو سے ضرب دینے والے سوال ہوں گے وہ سارے اس قاعدے میں آ چکے ہیں نا اسی طرح جس طرح حساب کے قاعدے میں قیامت تک پیش آنے والے سوالات آ چکے ہیں بھئی ایسا قیدا قاعدہ تلاش کرتا ہے قیامت تک جو مسائل پیش آئے گی اس قاعدے سے متعلق وہ سارے اس قاعدے میں آ جاتے ہیں تو اس لیے میرے خان ہم کے پاس جاتے ہیں اور بھائی ہمیں سمجھا دیتا ہے تو اس لیے ہم انہیں یہ نہیں کہتے قرآن چھوڑ دو کہتے ہیں حدیث چھوڑ دو کہتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں اجماع چھوڑ دو اب سوال کرنے کا حق ہمارا ہے کہ جو مسائل ہم اجماع سے لیتے تھے وہ ہمیں قرآن دی سے دکھا دو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں سوال کرنے کا حق ہمارا ہے کہ جو مسائل ہم مجھے سے لیتے تھے کیا سے وہ ہمیں قرآن دی سے دکھا دیں کو چھوڑ دیں گے اس لیے انہیں تو ہم پر سوال کرنے کا سرے سے کوئی حق ہے ہی نہیں کیونکہ ہم ان سے کوئی چیز چھڑوا نہیں رہے کہ ان کو کوئی ضرورت پڑے جو اس سے پوری کرتے تھے قرآن سے اب ہم چھڑوا رہے ہیں ان کو سننے سے پوری ہم چھڑوا رہے ہیں وہ ہم سے چھڑواتے ہیں اس لیے ہم میں رہی بیار کا گیا تو چھ مولوی شا آ گئے کتابوں کی گھڑیاں باندھی مناظرہ ہوگا جی تو بہت اچھا ہو جائے گا جب میں نے کہا ہو جائے گا تیرے ساتھ نہیں ہوگا کیوں کہ تو تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے میں نے کہا کسی حدیث میں آ گیا کہ ماسٹر سے مناظرہ جائز نہیں تو مجھے دکھا دو پھر میں بوری صاحب کی محنت کروں گا کہ مولانا آپ مناظرہ کر لیں مجھے تو حدیث پاک نے منع کر دیا مناظرہ کس بات پر کرنا ہے تقلید پر تقلید پر تقلید عربی کا لفظ ہے یہ بیچارے سارے پنجابی بیٹھے تو اس کا مطلب سمجھاؤ کیا ہوتا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ بری چیز ہے باقی اچھی چیز ہے تقلید کہتے ہیں تیر کا کوئی مسئلہ امتی سے پوچھا جائے اور وہ امتی صرف مسئلہ بتا دے ساتھ قرآن کی یاد کوئی نہ پڑھے دلیل یا اللہ کے نبی پاک کی حدیث بطور دلیل نہ پڑے بغیر دلیل پوچھے اس مسئلے پر عمل کر لینا اس کو تقلید کہتے ہیں کہا اچھا میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی تھے یا امتی تھے امتی تھے انہوں نے جب ایک اذان زائد کی اعلان کیا کہ بھائی ایک اذان پہلے بھی کہا کرو جمعے کی وہ کی تھی بخاری میں ہے کہ یہ ہے میں نے کہا کون سی آیت سنائی تھی لوگوں کو کہ اس آیت میں اس اذان کا حکم ہے کون سی حدیث سنائی تھی کہ کوئی نہیں سنائی تھی میں نے کہا سب صحابہ نے مان لیا کہ مان لیا میں نے کہا یہ حضرت عثمان کی تقریر شخصی ہوئی یا نہ ہوئی اب آپ کے ہاں تو تقریر شرک ہے نا تو حضرت یہ سارے صحابہ مشرق بنے یا نہ بنے مشرق تو میں نہیں کہتا غلطی کی سب نے تو ان میں سے ان کے دو آدمی کھڑے ہو گئے ایک کا نام اصغر تھا ایک کا نام انور تھا اس نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب خدا کے لیے پہلے تم روز ہمیں کہتے ہو کہ امام غلطی کرتے ان کو گالیاں دیتے ہیں اب صحابہ کرم گالیاں دلوا دی ہم سے اب کہتے سارے صحابہ نے غلطی کی کوئی چیز ہمارے پہلے بھی رہنے دے نا ہمارے ساتھ بھی کوئی ہو امام تو چھوڑ دیا آپ کے کہنے سے اب صحابہ بھی سارے چھوڑ دیں غلطی کرتے ہو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں خاص کر صاحب آپ نماز پڑھے زور کی جی ہاں آپ نے رکو میں جو تصویر پڑی تھی وہ آہستہ پڑی تھی اونچی آواز سے جی آہستہ آواز سے یعنی حدیث ہے یا قرآن کی آئے کہ کہاں سے آپ نے لیا تھا کہ آہستہ پڑھنی چاہیے رکو کی تصویر جی مجھے تو پتا نہیں نے پھر کس کی تکلید میں تو نے پڑھی صرف بوری صاحب نے بتایا تھا بوری صاحب یہ ایک آپ کا بکنڈ بیٹھا ہے یہ مشرق ہے اور آپ مشرق گھر ہے اس کو مشرق بنانے والے کیونکہ آپ نے بسرا بتایا کوئی آیا تھا حدیث بتائی نہیں تو آپ تو بڑے مشرق گر ہیں نا تو میں نے اس سے کہا میں ناسکر صاحب یہ ایک لفظ بڑا بولا کرتے ہیں اندھی تکلید اندھی کہ جی ہاں جی میں نے کہا وہ آپ کے ہاں ہے کیونکہ جیسے تو اندھا ہے نا اس طرح یہ اندھا ہے اس کو پتہ نہیں دلیل کا اندھی ڈگری کے اندھا اندھا کے پیچھے لگ جائے اس کو اندھی ڈگری ہیں ہم جس امام کی کرتے ہیں وہ ماشاء اللہ اندھا نہیں وہ آنکھوں والا ہے عارف بصیر ہے اس لیے دیکھو میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ تو اندھا مقلد ہے تو بھی اندھا ہے یہ بھی اندھا ہے نہیں اس کو تو کہ مولوی صاحب ریس سناؤ تقیق کریں گے تقیق کریں گے میں نے کہا آج تک تقیق نہیں کی نا آج تک تو تم یہ جو پڑھے شرک ہو رہا ہے نا تقریر شرک آپ کی تو میں نے کہا یہ بھی کہو کہ ہم کل سے پچھلی ساری نمازیں بھی قضا کریں تحقیق جب ہو جائے گی تو کہ بوڑھے آدمی اتنا بوجھ نہ ڈالو کہتا ہے میں نے کہا جب تحقیق کرنی ہے تو نماز کے جو رول مسئلے پیش آتے ہیں یہاں یہ بھی سمجھو ہم ان سے جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں حدیث پوچھتے ہیں وہ مسئلہ جس پر ان کا عمل ہے وہ پوچھتے ہیں ہم صاف کہہ دیتے ہیں اگر آپ کا عمل نہیں ہے نا آپ کہہ دیں ہمارا عمل ہی ہم حدیث نہیں پوچھیں گے یہ جو ہم سے پوچھتے ہیں یہ وہ مسئلے پوچھتے جن پر ہمارا عمل نہیں ہوتا فقہ میں ہر مسئلہ یاد رکھو عمل کے لیے نہیں ہوتا بعض مسئلے صرف بات سمجھانے کے لیے ہوتے وہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ پر جب اس سے پہلے سنت ہے اب انہوں نے یہ بھی سمجھانا ہے کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں پھر وہ کچھ فرضی مسئلے لکھتے ہیں کہ اگر جہر میں گوتا لگا لیا بسم اللہ نہیں پڑی دیت نہیں کی تو وضو ہو جائے گا یعنی ہوگا تو خلاف سنت لیکن وضو ہو جائے گا سنت ادا نہیں ہوئی اب یہ مسائل جو لکھیں گے وہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ سنت کے راہ جانے سے وضو ہو جائے گا نماز ہو جائے گی تو جس طرح مسلمان ہر مسلمان پورا کامل نہیں ہوتا کوئی گناہ کار بھی تو ہوتا ہے نا وضو بھی پورا کامل ہوا ہے فرض سنتے ساری ادا ہو نفل بھی لیکن اگر نفل رہ جائے تو وضو ہو جائے گا اس نفل کا اس نفل کا سواب نہیں ملا سنت رہ جائے وضو ہو جائے گا سنت کا سواب اب جس طرح قرآن میں آیا کہ لو کانا فیما اللہ فاسدہ اب قرآن نے بھی ایک فرضی مسئلہ بیان کیا ہے تاکہ بات توحید کی سمجھائی جا سکے اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی بدگی کرتا حالانکہ خدا کا بیٹا ہونا تو حالات میں تھے تو کچھ مسائل فرضی ہوتے ہیں صرف مسئلہ سمجھو عملی ہوتے ہی نہیں سرے سے وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے بسم اللہ بنا پڑھو تو وضو ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو قائدوں سے پتہ چلے بسم اللہ سنت ہے فرض ہم ان سے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جس پر ان کا عمل ہے انہیں بھی چاہیے کہ ہم نے جب مسئلہ پوچھے تو پوچھ لیں کہ تمہارا عمل ہے یا نہیں اور شب سے یہ بھی پوچھے کہ یہ مسئلہ تم نے کہاں سے لیا پہلے ہم سے پوچھ لیں اگر ہم کہیں قرآن سے لیا پھر ہم سے قرآن کیا پوچھیں اگر ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے سنت سے لیا پھر ہم سے سنت پوچھے اگر ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے اجماع سے لیا ہے پھر ہم سے اجماع پوچھے اگر ہم کہیں ہم نے یہ مسئلہ تھے کہ کیا چلیے پھر ہم سے کیا جو ہمارا دعویٰ اس کے مطابق پوچھے ان کا چونکہ دعویٰ ہے صرف قرآن دیس ہم مسئلہ وہی پوچھیں گے جن پر ان کا عمل ہے تو میں نے پوچھا کہ امام اونچی جو آواز سے اللہ اور کہتا ہے مقدی آہستہ یہ حدیث میں قرآن دیس میں دکھا دوں میں نے پوچھا مجھے آپ دروش نہیں پڑھتے آخری عطا ہی آخری پڑھتے ہیں ان کا آہستہ یا اونچی کہتے ہیں پڑھتے آہستہ حدیث ابھی آہستہ کی آتی ہے اونچی کی آتی ہے وہ نہ پوچھے دیکھا آپ کا امام السلام کو اونچی کہتا ہے مقدی آہستہ کہتا ہے یہ فرق کسی حدیث میں ہے تقیق کریں گے کہتے چھ مسئلے میں نے دے دی وہ ساتھ میں نے بار بار کہا کہ ان میں سے جس مسئلے پر آپ کا عمل نہیں وہ کہہ دے ہم کر دیتے کیونکہ جو میں عمل کرتا ہوں میں نے اسی کا حساب دینا اللہ کو جا کر جو عمل آپ کرتے آپ نے اسی کے حساب دے رہے تو آج ہمارے سامنے دے رہے پہلے اب وہ چلے گا تحقیق کرنے صبح میں نے دس بجے انہوں نے آنا تھا میں نے نو بجے فون کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو جی چار کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی ہیں چار کاریں پوری رات کراچی جامع ہو کر بھی کوئی مولوی نہیں سویا حدیثیں تلاش ہو رہی ہے پیر جھڈے میں کوئی نہیں سویا حدیثیں تلاش ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ کاروں پر آ جائے گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنا پڑے گا حدیث کے لیے کہتے آپ تو بالکل ہماری پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے میں کہتے اس سے درم آدمی آپ کو کوئی نہیں ملے گا میں نے چھ پوچھی ہے نا چھ آپ اس سے قسطیں کر لیں ایک حدیث بھی مہینہ ایک آج میں چلا جاؤں اگلے مہینے آ کر ایک حدیث پر سوچ بولتا گا اتنی آسان قسطیں میں دیکھا آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے گا نہیں آئے انتظار کر کر کے ہم چار بجے اور کے یہاں چلے بیس پچیس باری بیٹھے شور بچا دیا حدیث نہ پوچھنا حدیث نہ پوچھنا حدیث نہ پوچھنا آپ کیا مانتے ہیں وہ پوچھ لیں گے اگر آپ وید مانتے وہ پوچھ لیتے جو مانتے ہیں آپ وہ پوچھ لیں گے کل تو نے ہمیں بڑا جلیل کیا ہم نے بالکل فکا نہیں مان کو میں خود آگے چھوڑنے کے لیے فکا میں تو چل کے آگے تمہارے پاس کہ میں نے فکا چھوڑ دے رہی ہے لیکن چھڑواری آپ نے ہے کیونکہ جو مسئلے میں فکا سے لیتا ہوں مجھے قرآن دیش میں صاف نہیں ملتے میری وہ ضرورت آپ قرآن دیش سے پوری کر دیں میں فکا چھوڑ دوں گا مجھ سے اسٹام پر لکھوانے میں فکا چھوڑنے آیا ہوں جی اور سے تھے ہاں؟ وہ تو یہی ہے تو چار سو سوال چھپے ہوئے کہ جو بھی آپ سے پوچھے وہ آپ کو آخری کیا بتاتا ہوں آخر میں تو ہاں ہاں جی فکا چھوڑ دیں گے میرے خود چھوڑ دیں گے اب میں تو دھرم اور وہ کھڑے ہم فکا نہیں مانتے بالکل نہ مانو مجھ سے بھی چھڑوا لو آج ایک دو پھر کھڑا ہو گیا اور فکا بات مانتے بالکل نہ مانو میں خود چھوڑ دے رہی ہے لیکن چھڑوا لو مجھ سے اگر آپ نہ چھڑوائی میں اللہ کو کیا ان کو کہہ دوں گا یا نہ میں بنتے کرتا سفر کا چھڑا چھڑواتے نہیں کیا کروں یہ فکا لیے پھرتے ہیں فکا میں لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو یہ فکا ہے میں نے کہا میں نے تو خود چھوڑ دے رہی ہے بس یہ ہے ہم ایسی فکا نہیں مانتے میں تو خود چھوڑ لیا کوئی چھڑا لو مجھ سے اب میں دھرم ہو رہے وہ ہو رہے چار پانچ کھڑے ہو گئے اب نہیں مانتے یہ فکا کہا صرف زبان سے یا دل سے بھی نہیں مانتے نہ زبان سے نہ دل سے میں تو میں جس کی بیوی خوبصورت ہے میرے پاس بھیج دو کیونکہ میری فکا کا مسئلہ ہے نا تم اپنے مولوی کو وہ بیوی لا کے دیا پورے علاقے میں بدسورت ہو تاکہ پیچھے جا رہی ہو تو سرٹیفکیٹ ہو کے فیقا کا پور کر جا رہا ہے اب وہ چاروں بیٹھ گئے بس وہ بیوی کے لیے سارا جوش ختم ہو گیا میں کہا کہ آپ مجھے ایک حدیث دکھا دے کہ وہ بیوی بات سورت ہو رہی تھی کی وہ جو انور تھا نا وہ کہنے لگا وہ دس سال سعودیہ میں رہ تھا کچھ عربی نہیں پڑھا تھا لیکن اب عربی کی سد مدد سے تھی آپ کی کتاب میں مسئلہ کیا جی روز ہمیں یہ بتاتے ہیں میرے بھائی سے شادی اٹھائی دے دی اس میں یہ پڑھ لو کیا لکھا پڑھ کے کہنے لگا اپنے بڑیوں کو کہ آپ لوگ تو بڑے جھوٹے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ بسرا تو صحیح لکھا ہے بسرا انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بھائی اگر امام جتنا ڈیک زیادہ ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتنا سواب زیادہ ہوگا اگر امام کی اپنی بیوی بھی خوبصورت خوبصورت ہوگی تو عالمی اسباب میں ظاہر ہے کہ اس کی نظر کسی اور کی طرف اور یہ دیکھ بیوی اس کی مددگار ہوگی دیکھی میں تو یہ بات تو صحیح ہے بالکل اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر اس نے خود ہی کہا کہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ لکھا ہے کہ امام چننا ہو تو امام اپنی بیویاں ساتھ لے کر آئے تاکہ مقدی ان کو دیکھے اور پھر امام چنے تو جو یہاں تو لکھا ہے کہ جیسے بچی کا رشتہ عورتیں ہی دیکھ لیا کرتی ہے عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ بولی صاحب کی بیوی کیسی ہے اس کے تعلقات آپ تو تم تو جھوٹ تو اب دیکھیے سوال آپ نے کیسے کر لیے مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں بڑے جوش میں لیکن کرنے انہوں نے نہیں ہے بالکل یاد رکھے اور اسے نماز سیکھ لی سب سے اہم فرض یہی ہے نا اور پیر باتیں ہر جگہ پوچھ رہی ہے ہم تو بالکل لکھ کر دیتے ہیں اسٹام پر لکھوا لے ہم سے کہ خود ساختہ اہل حدیثوں کی خود ساختہ جعلی نماز نہ کہیں قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے خود ساختہ اہل حدیثوں کی خود ساختہ جعلی نماز نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے اب لفظ یاد کر دیں نماز کے مکمل احکام فرد کتنے ہیں واجب کتنے سنتے کتنی ہیں ہر حکم کی تعریف آکام ہر حکم کی تعریف ہر آکام کی تعداد کہ ہے کتنے کالے یہ بھی حدیثوں میں ملتے نا پھر ان کی ترتیب کہ پہلے کون سی سنت ادا کر لیے بعد میں کون سی سنت ہے تو چار لفظ میں نے آپ کو بتایا آکام ہر حکم کی تعریف تعداد اور بے ترتیب اور ہر ایک کی بھول کا حکم کہ فرض بول جائے تو کیا کرنا ہے سرد بول جائے تو کیا کرنا ہے واجب بول جائے تو کیا کرنا ہے بس یہ ہے آپ پکے بڑے بڑے مناظر الحمد للہ بس تکبیر تحریمہ مثال کے طور پر رکھ لیں کہ جی تکبیر تحریمہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے کیا ہے وہ کہتے ہیں فرض ہے تو ہمیں دکھا دے قرآن دی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ فرض ہے چنانچہ ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی بتا رہا تھا اس نے میری تو کھیتے سنی تھی جب مجھے تنگ کرنے لگے میں بیٹھ کے نماز سیکھ رہے تبلیغی جماعت والا میں نے کہا جی تقریر تحریمہ کیا ہے فرض ہے فرض کہاں سے صاحب تھا چار مار بھی بیٹھے تھے قرآن سے فرض اللہ کا ہوتا ہے قرآن سے میں نے کہا یہ ترجمہ قرآن لے آیا دکھا دیجیے جی لکھا تقبیر تحریمہ فرض ہے پھر مسئلہ مجھے سمجھ آ جائے گا اب وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے لگا بری صاحب قرآن سے آدمی کافر تھوڑی ہو جاتا لگا لیں آج کوئی ویسی بات نہیں ہے کسی کو یہ کہنا تیری نماز ہوتی ہے آسان ہے لیکن دوسرا ہماری اس سے لڑ پڑا تو نے کیوں فرض کہا ہے اس نے کہا تو کیا کہتا ہے سنت ہے یہ تم یہ تاریخ سنت کہ سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے حدیث سے کہ یہ ترقی رکھی والی ذرا نکالے تیسرے خود تک بھی یہ سنت تیسرا اسے لڑ پڑا تو نے سنت کیوں کہا ہے تو کیا کہتا ہے لڑو نا مجھے نماز سکھا دو یہ فرض واجب سنت کو کہا کی خرافات ہے ہم نہیں مانتے کوئی چیز فرض ہوتی ہے سنت ہوتی ہے چوتھے نے بھی تعید کر دی یہ بے دین لوگ کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے واجب ہے کوئی قرآن دی میں نہیں اس نے وہ میری کیسٹیں سنی تھی اس نے بخاری شریف نکالی ترجمے والی دشائی شریف کہ دو بے دن تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بخاری لکھتا ہے کہ تقویر تحریمہ فرض ہے باب ایجاب تقویر ترجمہ لکھا تھا تقویر تحریمہ کے فرض ہونے کا ترجمہ بھی غیر مقلدوں کا تھا تو ایک تو بے دیر یہ ہے آپ کہتے ہیں جو بے دیر فرض کہتے ہیں یہ دشائی ہے باب فرض تقویر ایک بے دیر یہ ہے آپ لکھ دیں یہ دونوں بے دیر ہے پھر میں اور بے دیر بھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنے ہیں ساتھ اس نے پوچھا کہ ایک مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ بخاری اور نسائی نے جو حکم لکھا ہے فرض یہ حدیث میں ہے تو دکھا دیں حدیث میں ہے تو اور اگر انہوں نے اپنی رائے سے لکھا ہے تو مجھے لکھ کر دیں کہ بخاری آلو رائے تھا حدیث نہیں تھا دسائی اور رائے تھا حدیث اب وہ بڑے پھنسے مناظرہ ہوگا تم مناظرہ کسی اور سے کرنا میں تو نماز سیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی نے نماز میں مناظرے میں سکھائی تھی کتنے صحابہ کو مناظر میں نماز سکھائی تھی مجھے کم کو اسی کھاتے میں رکھ لو مجھے تو بغیر مناظر سکھا فاتحہ پر مناظرہ ہوگا تو مالی صاحب فاتحہ کھا جائیں یہاں تو تقویر تحریمہ پر ہی آپ کی نماز کا جھٹکا ہو رہا ہے جھٹکا سمجھتے ہیں نا وہ ہندو وغیرہ اللہ کر کے مارتے نہیں جانور کہتے ہیں آپ کی تو تقویر تحریم ہی ثابت نہیں ہو رہی آپ تو نماز کا جھٹکا کرتے ہیں جھٹکے والی نماز ہے آپ کی کہ اچھا یہ لکھ لیتے ہم تقیق کریں گے بہت اچھا تو پہلا سوال یہ ہے کہ تقویر تحریمہ کیا ہوکا پوچھا نا پھر اچھا فرض کی تعریف یا آپ فرض کی تعریف بتائیں یہ سنت کی بتائیں یہ قیامت تک نہیں بتا سکتے جب تک اور فقہ کو نہ بنے دو تین چودھری مجھے ملے کہ جی وہ کہتے نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے میں کون کہتے اہل حدیث میں نے کہا اللہ کے بندوں ان کو سنت کی تعریف نہیں آتی ان کو کیا پتا سنت کے مطابق نماز کون سی کہتے نہیں ماری جی، صاحب اتنی جاتی آتی نہیں کہ بلا لے صاحب آ گئے صدیق ہے کا نام ایک کا محمد علی تھا میرے خیال ذرا سنت کی تعریف تاریخ ہم لکھا نہیں کرتے برا ہے اب وہ چوہری نے کہا ہاں بھائی لکھو یہ تو بوری صاحب نے کہا تمہیں سن کی تعریف آتی نہیں تو لکھو کہ سنت اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو لکھ دی دست کر دو دست ہم نہیں کرتے کیوں کسی حدیث میں منع ہے دست کرنے اللہ کے نبی دست کرتے دور لگاتے تھے چوری صاحب یہ ان کو پتا ہے جو ہم نے غلط لکھا ہے ہاں کرو بھی دہشت جیسے کر دیے اب انہیں کیا پتا کہ ہم امیر کے سامنے بیٹھے انہیں دام نہیں پتا کہ میں امیر ہوں میں نے کہا یہ تعریف آپ نے آپ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو سول فرمانے خدا فرمانے رسول اگر تو یہ تعریف قرآن سے لی ہے تو قرآن کی یاد نیچے لکھ دو کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ سنت کہنا اللہ کے نبی کے حکم کو میرے نبی کے حکم کو قرآن میں نہیں ہے میں نے کہا حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ سنت کہنا میرے حکم کو جس کا میں حکم دوں حدیث میں بھی نہیں ہے میں نے کہا پھر یہ کہاں سے لیا آپ نے اور پھر اونچی آبیر کا حکم ہے کہیں جب میں نے پوچھا اونچی آبیر کا حکم ہے پھاڑ دیا وہ لکھا ہوا تاریخ پھاڑ دی چوری صاحب یہ کیا ہوا غلط لکھی گئی تھی میں چوری صاحب اب بات سمجھ میں آئی نا ان کو تعریف نہیں آتی میں لکھتا ہوں پھر لکھو جو کام حضور پاک نے ہمیشہ کیا ہو خود وہ سنت ہے میں نے دیکھا چوری کی ہے ابن حمام سے لیکن پھر بھی پورے نہیں ہوئی میں نے کہا یہ قرآن سے نہیں ہے تو قرآن کی ایت کا ہمارا دیکھو سمجھ آ رہی ہے بات اس طرح کر ہے ان سے حدیث سے لیے تو حدیث کا والا لکھو قرآن اس میں کوئی نہیں کران دی اس بچ کوئی نہیں تو میں نے کہا پھر چوری صاحب میں نے کہا آپ کے ہاں یہاں اذان اقامت ہوتی ہے اذان نماز سے پہلے کہ ہاں اس نے تحریر کی سنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے خود ہمیشہ کیا اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ بھی زندگی میں خود اذان نہیں کہی خود اقامت نہیں کہی ان سے لکھوا لو کہ آج کے بعد وہ اذان اقامت نہیں کہیں گے وہ پھاڑ دیا لکھا وہ پھاڑ دیا پھر میں نے کہا دیکھو یہ حدیث نہیں بنا بس کے میں بتاتا ہوں کہ کوئی روڈی کہ اللہ کے نبی کا حکم سنت ہو کہا بخاری شریف میرے کو حدیث یاد ہے حضرت نے فرمایا کہ بگروں سے قبل دو رگت پڑھو پھر فرانش شاہے کرا ہی ہندا و سننا اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں لیکن اس کو سنت بنانے کو بکرو فرما رہے میں نے کہا صاحب حدیث ہے یا نہیں تو ہم نے جو تعریف کی سنت کی نبی کے حکم کے حدیث کے خلاف ہے پھر میں نے کہا تم نے جو کہا عمل ابو دا میں کہ حضرت جوتے پہن کر جماعت کرا رہے تھے آپ نے جوتے اتاری صاحب نے اتار دی تم نے کیوں اتارے حضرت صاحبہ سے پوچھا وہی تو جبریل نے بتایا تھا کہ جوتا نہ پا کے میں نے اتار دیا تھا جی، ہم نے آپ کو دیکھ کر اتار دیے میں نے کہا حضرت حضریت کیا کیوں کیا تم نے یہ کام کیا سنت کی تعریف کرو صحیح تو بھی آتی ہے تو اٹھ کے چلے گا یہ ہمیں نہیں آتی اس کے چوری صاحب آپ پتا چلا مجھے ان لوگوں پر ہے لوگ آپ پر حیرانی ہے کہ جو سنت کی تعریف نہیں جانتے ان کی نماز سنت کے مطابق اور جو ایک ایک سنت آپ کو بتا سکتی ان کی نماز سنت کے خلاف اس بات کریں نا کہ ہاں یہ بھی آپ دیکھ تحقیق کریں گے اسے نا فرض کی تعریف بتاؤ سنت کی کہ اچھا جی میں آپ کو پتا دکاندار ہوں میں فرض جماعت سے مقدی بن کر پڑھتا ہوں اور سنتے نفل اکیلا پڑھتا ہوں تو مقدی اور اکیلا آدمی تکبیر تحریمہ اس کے لیے آہستہ کہنا سنت ہے اونچی آواز سے آہستہ کہنا سنت ہے ہاں جی یہ دکھا دیں کسی میں کہ مقدی کے لیے تکبیر تحریمہ آہستہ کہنا سنت ہے یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے اکیلے کے لیے آہستہ کہنا سنت ہے یہ دکھا دیں جی ہاں یہ بھی حدیث میں نہیں ہے تحقیق کریں گے تحقیق کرے گی تیسرا مسئلہ بھول کا ہے کہ اگر میں بھول کر اللہ اخر جائے اللہ منہ سے نکل جائے نماز شروع ہو جائے گی یا نہیں آخر میں انسان ہوں بھول جاتا ہوں یہ جگہ ہو جائے گی دکھا دو قرآن اس میں ہے جھوٹ بولتا ہے یہ نہیں ہوگی کہ آپ یہ دکھا دو قرآن نہیں ہوگی گناجرا ہوگا اللہ کے بتو نماز سیکھ رہی ہے بناجا تو میں نے کہا مولوی سے کرنا کسی سے آخر وہ چاروں گالیاں توڑ کے چلے گئے کہ یہ ساری شرارتیں تجھے ابھی نے سکھائی ہے کہ تم خود نہیں کہتے وہ تو عمل وہ پوچھتا ہے جو تم کرتے ہو تم نے اس کی حدیث دیا تو اب یہ ساری نماز سیکھ رہی ہے ان سے جس دن وہ نماز سکھا دے آپ بالکل غیر مکل ہو جائیں کھلی چھوٹی لیکن آپ یقین جانے یہی شمشاد جس کے سوالات سنا پڑتے ہیں یہی سوالات اس پر میرے قرض ہیں تین مناظروں میں سامنے آیا اور آج تک ان سوالات کا جواب نہیں دے سکا اس لیے پھر انہوں نے طریقہ رکھا ہوگا کہ جہاں ہو رہی ہونی نا پہلے خود سوال مارنے شروع کرتے تاکہ اپنے جواب میں لگ جائے ہم سے سوال نہ پوچھے یہاں بھی دیکھو پہلے نمبر فقہ کا ہے حدیث کا کیوں جی ان سے پوچھے نا حدیث کا نا حدیث کا ہے نا تو پہلے حدیث سے جواب وہ دیں گے جو نہ دے سکے پھر خراب دیں گے بات سیدھی ہے یا وہ لکھ دیں اب سوال دونوں ہو گئے نا کون پہلے جواب دے اس کا میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں نا کہ پہلے جواب کون دے گا اگر تو وہ لکھ دے کہ فقہ حدیث سے پہلے ہے تو پھر ہمارے ذمہ جواب ہوگا اور اگر ساری دنیا مانتی ہے قرآن فقہ سے پہلے ہے تو پھر پہلے جواب وہ دے دے جب وہ جواب نہ دے سکے لے کر دے دے کہ ہمیں جواب قرآن اس میں نہیں ملا پھر ہم فکر سے جواب دے تو اس لیے یہ جو جوابات سوالات تقسیم کرتے ہیں پہلے یہ کر کہا کرتے تھے یہ ایسا طریقہ ہے واقعی بحث والا آپ کو مثال تھی یہ سان بہت بڑا آدمی تھا فیصلہ باد دھوبی گارڈ میں تقریر تھی ہم نے سوال لے کر بھیجا محمد بزاد کاتب مولوی صاحب ہیں وہ لے کر گئے تھے کہ وطر میں جو آپ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے کروت پڑتے ہیں پھر منہ پر پھیر کر رکوع جاتی ہے اس کی حدیث اس کچھ لکھا حدیث ہے کہاں مشکات کتاب البیو میں مشکات کتاب البیو میں کہ بخاری میں کہ بخاری کا تو پتہ نہیں اب وہاں ان کو بڑا آدمی تھا ان کے شیخ الحدیث بھی بیٹھے اسٹیج پر شیخ الحدیث رمضان نے کہا کہ موری صاحب آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں ابو حریفہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائیں اللہ ظہیر کے جس نے دیر کو ایسا تجارت بنایا ہے کہ سوائے کتاب بجو کہ اس کو کوئی باپ دیر کا یاد ہی نہیں ہے وہ بڑے شرمندے ہوئے ہاں علامہ صاحب بس بھی نہیں سیاسی آدمی ہے کہ موری صاحب یہ تو عیسائی پادریوں کو بھی پتا ہے کہ نماز کا مسئلہ ویو میں نہیں ہوتا اور نماز کے باپ بھی ہوتا ہے آپ کا یہ علامہ نہیں جانتا علامہ نے تقریر بند کر دی گسے ہو کے چلا گیا تو دیکھو نا ایک سوال ایسا ہے اگلے دن یہ چلے گئے شاہ جس کے پاس کہ حضرت وہ تو نہیں بتا کے آپ بتائیں ہاں حدیث تو ہے سننے کو بیک ہی میں چابی نہیں ہے اس نے سو روپیہ کا نوٹ دیا کہ تالا اور لے لے توڑ لے ہمیں تو مسئلہ چاہیے حدیث کے لیے سو روپیہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جو پیچھے لگ گئے ہمارے آپ کو یقین ہے حدیث نے کس نے بتایا تھا سوال یہ امین نے اس نے بتایا تھا پھر سوال مضبوط ہوگا وہ کچی بات نہیں بتاتا کہتا کام خراب ہی ہوگا پھر ہمیں پتا نہیں پھر کوئی منالے نہیں کہتے حدیث آئے گا ہمیں نہیں آتی خون کے ساتھ سورت پاتے کا طویز فکر میں کو جائز لکھا ہے آپ کو کیا تکلیف ہوئی بھائی مسئلے پر آپ کو کیا تکلیف ہوئی آپ کے یہاں فاتحہ قرآن نہیں پہلی بات آپ کے یہاں خون پاک ہے پاک چیز سے قرآن لکھنا کہاں بنا ہے کس حدیث میں ہے کہ پاک چیز سے فاتحہ نہ لکھو آپ کو کیا تکلیف ہے اس بارے جی خون سے فاتحہ لکھنا جائز ٹھیک ہے بھی لکھا ہے تو آپ کے ہاں تو بری بھی پاک ہے بری سے لکھنا بھی جائز ہے یا کوئی حدیث لکھو کہ پاک چیز سے قرآن لکھنا جائز نہیں فلاں حدیث میں ہے آپ کے یہاں تو گائے بھینس کا پیشاب بھی پاک اس سے لکھ لو آپ کو کیا تکلیف ہے اس مسئلے میں تکلیف تو ان ہرسیوں کو ہوگی جب سنیں گے بےچارے کہ ادھر تو ہمیں کہتے ہیں کہ بغیر وزو کے گلاب میں قرآن ہو اس کو بھی آسنا لگاؤ یہی آپ کا عمل ہے نا یہ کیا لکھ دیا یہاں قرآن کا اتنا احترام ہے کہ قرآن غلاف میں بند ہے اور وضو نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا یہ کیا لکھ دیا پریشان تو یہ ہو گئے نا بیچارے وہ کہتے ہیں کہ بے وضو قرآن پاک کے ہر پر ہاتھ نہ لگاؤ بے وضو اب یہ کیا لکھ دیا تو پریشان تو یہ تو ان کے لیے ہے نا تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے وہ حالت اضطرار کا ہے اب قرآن میں خنزیر کھانا جائز لکھا ہے یا ناجائز لکھا ہے حالت اضطرار میں جائز ہے نا تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے میں ایک گاؤں میں تھا تو یہ بہت بخش جو دیا گار بکل ہوا ہے مرکز نے کاسم بلدھان والا تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ خون سے قرآن لکھنا جائز ہے میرے پاس کتاب میں تقریر پر گیا ہوا تھا لکھا بھائی اگر اسی طرح لکھا ہو تو میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط ہے میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط نہیں تو لکھ کے دے ساری فکار بھی غلط ہے یہ تو اصول نہیں ہے اب میں کہوں کہ فرعون جھوٹا خدا آتا تو کوئی کہے سچے کو بھی چھوڑ دو میں کہوں مرزا جھوٹا نہیں تو کہے سچے کو بھی چھوڑ دو سچ جھوٹ کا امتیاز تو ہوتا ہے نا جو مسئلہ غلط ہوگا میں چھوڑ دوں گا اس میں دوسرے لکھوا لوں کوئی بات نہیں اب وہ یہ سمجھا کہ یہ جو اس نے بات کی اس کو پتا نہیں ہے شامی کھول کے کھڑا ہو گیا کہ پڑھنے لگا میں نے سب دوست سنو جس طرح اوپر باپ پڑھو باب التداوی بن محرم جسے قرآن کی آج کے انما حرما سے شروع ہوتی ہے یہاں حرام کے لفظ سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے یہاں لکھا ہے کہ عمر سے قرآن لکھنا ایسا ہی حرام ہے جیسے خرزیر حرام ہے ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے ایسا ہی حرام ہے جیسے گردار حرام ہے خرفی خرید یہاں لکھا میں بالکل یہی لکھا لاؤ میں نے یہ لو دکھا دوں اب کتاب بند کر دی اس میں نہیں لکھا کالی خاں میں لکھا ہے کالی خاں میں لکھا کالی خاں دکھا لاؤ وہ مجھے لانا یاد نہیں رہا اس کا دکھا کر یہ ہے قاضی اسے گالی دی بدماش میں جان چھڑا رہا ہوں اس کا جواب میرے اس سفر میں عظمت قرآن کے نام سے پوری تفصیل سے میں نے لکھا ہوا دیکھو اس میں ان میں اور ہم میں مسئلے میں وہی فرق ہے جو سکھوں میں اور ہم مسلمانوں میں خرجیر کے بارے میں فرق ہے ان کے یہاں خرجیر بلا جائز زیادہ کھا رہا ہے ہاں ان کے یہاں تو بلا اطرار لکھنا جائز ہے ان کے یہاں پیشاب بھی پاک ہے منی بھی پاک ہے اور کور بھی تو جیسے سکھ بلا اطرار کے دیر کھاتے ہیں نا ہمارے ہاں تو وہ کا مسئلہ ہے اور اس کے جب شرطیں ہوں گی کہ جب تک دو ایسے حکیم جو دیندار ہیں وہ نہ کہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اس کا علاج تو وہاں یہ بھی آگے لکھا ہے شامی نے اور عالمگیری نے کہ یہاں گنجائش بے فتوا اسی پر ہے کہ یہ نہ کیا جائے کیونکہ اب تو وقت ہو گیا نا مغرب کا میں نے وہاں پوری تفصیل لکھی ہے کہ دفاع زڑ کے تین ہمارے ہاں درجے ہیں یقینی زنی وہمی یقینی میں یہ ہے کہ ضرور وہ کام کرو اگر مر رہا ہے بھوکا تو کیر کا گوشت دو بوٹیاں کھا لے تاکہ جان بچ جائے دوا کے طور پر ہے تو فتوا جواد پر ہے لیکن تقوا یہ ہے کہ بچے حرام سے لیکن یہ تعویذ دام چونکہ وہمی کے درجے میں ہے اس لیے یہاں فتوا یہی اس اسے بچنا چاہیے امام ریبا کہتے ہیں کہ ماں یا بیٹی کے ساتھ تو حد ہاں، جنا نہیں ہے اس کی کیا دلیل ہے تو کہاں لکھا ہوا پہلے ہماری بات لے کر بھیجو وہ تو یہ بات نہیں لکھی کہیں وہاں تو یہ ہے کہ کسی نے ماں بہن سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد صحبت کی تو آیا یہ زنا بوجھ میں حد ہے یا بوجھ میں تاجیر ہے پہلا مسئلہ تو یہ لکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے اتنا کہنے سے آدمی برتاد ہے واجب القتل ہے ہمارے جبک کے ہاں وہ مرتا دیں آواز میں نہیں ہے اس لیے ہمارے یہاں اس کی سزا قتل ہے یہ کہتے نہیں اگر غیر مقد لڑکے نے بہن سے نکاح کر لیا ہے تو سو جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ پھر دوسری سے کرے پھر تیسری سے اگر حنفی فکا کے مطابق قتل کر دیا گیا تو باقی میں نے کس کا منہ دیکھیں گے اور ادھر غیر مقل دنیا میں پیدا ہو بند ہو جائیں گے کیسے پیدا ہو گئے جب ماں بھی قتل ہوگی بہن بھی قتل ہوگی تو اب دیکھو رہا بسلا تو ان کو سمجھ نہیں جو یہ کہتا ہے کہ یہاں حد زنا لگے گی وہ کہتا ہے چونکہ نکاح باطل ہے باطل نکاح کوئی اثر نہیں پڑتا حد پر قیاس کہتا ہے کہ اثر نہیں پڑتا نکاح باطل ہے نا امام صاحب کہتے ہیں قیاس کرو جب حدیث نہ ہو جب حدیث صاف ہے ایو یو نقد بغیر مرییا فر نکا نکاح ہوا بات باطل باطل حضرت نے تین مرتبہ اس نکاح کو باطل فرمایا لیکن حاضری لگائی تو جب حضرت نے نکاح کا کا باطل اثر قبول کر لیا ہے تو میں اس حدیث سے کیا چھوڑتا ہوں تو یہ اہل کیا کو Islamic voice voice digital Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹ کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر